حضرت نمیر خزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوران نماز میں دایاں ہاتھ دائیں ران پر رکھے ہوئے دیکھا آپ اپنی انگلی سے اشارہ فرما رہے تھے سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار دو سو بہتر